سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً لوٹ آیا یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو دیئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیالیس